کہ بال فرض اگر نبی کریم سروت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اس کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں معذ اللہ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس اشرف علی کا ترجمہ والا قرآن ہے اور جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ صحیح نہیں تو اب اس قرآن پا... اچھا جناب نوری گمبد بھائی وہ یہ کرے کہ اس ترجمہ قرآن پاک کو کسی سنی عالم کی خدمت میں پیش کر دے اور کنزلیمان شریف خرید کے اس کا ترجمہ پڑھے ٹھیک ہے اور اگر کوئی سنی عالم قریب میں نہ ہو تو تھوڑی سی محنت کر کے کسی دور سنی عالم کو بھجوا دیں اور اگر ایسا بھی نہ ہوتا ہو تو اس قرآن پاک کو جزدان شریف میں لپیٹ کے عزت اور احترام کے ساتھ چوم کے رکھے اور جب کبھی سنی عالم کی خدمت میں جانا ہو زمانے بعد بھی تب انہیں دے دو ٹھیک ہے اچھا جی تو اس نے یہ لکھا کہ اگر بالفر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب کو ثابت مانا جائے تو پھر اس میں جناب رسالت ماں ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو ہر سبھی بچے مجنون اور جمی بہائم کو حاصل ہے معاذ اللہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم مانے تو بعض علم غیب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے یہ علم تو بچوں کو بھی حاصل ہے جانوروں کو بھی حاصل ہے چوپایوں کو بھی حاصل ہے اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ تو اللہ اکبر کتنی شدید ترین گستاخی کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ٹھیک ہے ہاں یہ لنک آپ کو دیا ہے مصطفی بھائی نے آپ بالکل بےآنی عبارت دیکھ لیں اور یہ کتابیں بہرحال ان کی چھپی جا رہی ہیں چھپی جا رہی ہیں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے خالص الاعتقاد تو اس کا مطالعہ فرمائے حق میں علم غیب کا بیان ہے اس کا مطالعہ فرمائے اور علم غیب سے متعلق قبلہ فیض احمد ویسی صاحب دامت برکات کی کتب ہیں ان کا مطالعہ فرمائے انشاءاللہ آپ کو علم غیب سے متعلق بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک آیت پیش کروں گا ہمارے محترم بھائی کی خدمت میں یہ سوال کیا تھا جناب طبلا ساحل کون تھے بھائی ساحل صاحب کا نام کیا تھا کافی اوپر چلا گیا ساحل بھائی مون خان تھے نا کوئی مون خان مانے خان مانے خان جی تو مانے خان صاحب صرف ایک آیت پیش کروں گا آپ کو جو میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں ٹھیک ہے علم فدر اللہ علیہ کا عویمہ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ سب علم دے دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے آپ مجھے یہ بتائیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ کو بہت سا علم تھا لیکن جو علم نہیں تھا ایک وقت مخصوص پر ایک وقت خاص پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ علامہ کا معلم تکن تعلم ما ماں اس کے اندر موصولہ ہے اور یہ جناب ہر شے کو شامل ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ علم دے دیا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے آپ کو علم غیر نہیں تھا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ٹھیک ہے اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کا مطلب کیا ہے یہی مطلب ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دے دیا آپ جو نہیں جانتے تھے جو آپ نہیں جانتے تھے جو نہیں جانتے کے اندر سارے علم آ گئے ظاہر کا علم آ گیا باطن کا علم آ گیا غیب کا علم آ گیا جتنے علوم ہیں سارے کے سارے علوم آ گئے اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں بھائی تو یہ کلی اور باس کی بحث کھائے گی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے علم دے دیا جو آپ کو نہیں پتا تھا مطلب کل دے دیا اللہ تعالیٰ نے بعض نہیں فرمایا ٹھیک ہے نا علامہ کا معلوم تکن تعلم ٹھیک ہے نا یہ نہیں فرمایا اللہ نے وہ علامہ کا بادہ تکن تعلم اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اس میں سے باز دیا نہیں اللہ نے فرمایا جو جو نہیں جانتے تھے سب دے دیا واہ واہ واہ سبحان اللہ یہ دیکھیں نا فیضان مرشد بھی ماشاء اللہ وما ہوا الغیبی بھی اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا کہ اور نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے بالکل غیب بتاتے ہیں جو پوچھتا ہے بتا دیتے ہیں صحابیوں نے مطلب اس کے اندر تو اتنے دلائل ہیں چلے میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ خود اکیلا کر رہا ہوں آپ تو کرواتے نہیں ہیں تو وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو خاص بخاری شریف سے کم از کم کم از کم چالیس احادیث وہ پیش کروں گا جس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہے جس میں جن سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی خبر دے دی گئی وہ غیب کہہ رہا تو مجھے ایک بات بتائیے میرے پیارے پیارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہی بات مانے تو اللہ کو بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نام بھی غلط ہوا حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب سے مراد وہ غیب ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے غیب ہو تو جو عام لوگوں کے لیے غیب تھا اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ظاہر کر دیا ٹھیک ہے جناب تو ہم تو بھائی ایک بات کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ان کے پیروکار ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے الحمد ہم نے ان سے لیا ہے جو لیا ہے آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود تو پیارے پیارے بھائی جس نے اللہ کو دیکھ لیا اسے کیا مطلب اب آپ کیا بات کریں گے یار اینو آج نو چنا کی یار جس نے اللہ کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا سرکار نے اب کچھ باقی رہ جاتا ہے کیا ٹھیک ہے تو اب یہ تو بحث ہی میرا خیال میں نہیں کرنی چاہیے یار سرکار کی محبت کی باتیں کریں سرکار کے جو ہے وہ فضل کی باتیں کریں سرکار کے کرم کی باتیں کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب تو خیر یہ میں نے آپ سے چونکہ وعدہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ میں کم از کم چالیس احادیث آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ خالص سرکار کے علم غیب کے دلائل کے طور پہ انشاءاللہ اور وہ ساری روایتیں صرف بخاری شریف سے ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ مانے خان بھائی مطلب ہمیں معلوم ہے یار کوئی ایشو نہیں ہے جزاک اللہ السلام علیکم